حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں وہ شعر ترنم سے پڑھ رہی تھی جو انصاریوں نے جنگ بواز کے موقع پر ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے وہ پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی راگ کا کیا کام یہ عید الفطر کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے